مجھے اپنی پستی کی شرم ہے تیری رفعتوں کا خیال ہے مجھے اپنی پستی کی شرم ہے تیری رفعتوں کا خیال ہے مگر اپنے دل کو میں کیا کروں اسے پھر بھی شوق وصال ہے الہی مجھ پہ کرم کر بڑے عذاب میں ہوں الہی مجھ پہ کرم کر بڑے عذاب میں ہوں کہ تیرے سامنے بیٹھا ہوں اور حجاب میں ہوں خدا یا بج پہ کرم کر بڑے عذاب میں ہوں کہ تیرے سامنے بیٹھا ہوں اور حجاب میں ہوں خدا یا پہ کرم کر بڑے عذاب ہوں سامنے بیٹھا ہوں اور حجاب میں ہوں